حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسی طرح اگر کسی مسافر نے چار کی نیت کی اور جبکہ پڑھی اس نے دو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا مسافر نے قصر کے بجائے چار رکعت فرض کی نیت باندھ لی پھر یاد آنے پر کہ میں تو مسافر ہوں دو پر سلام پھیر دیا تو نماز ہو جائے گی اسی طرح مقیم نے چار رکعت فرض کی جگہ دو رکعت فرض کی نیت کر لی اور چار پر سلام پھیرا تو اس کی بھی نماز ہو گئی وہ کہا کرام رحم اللہ السلام فرماتے ہیں نیت نماز میں تعداد رکعات کی تعین یعنی تقرر کرنا ضروری نہیں کیونکہ یہ ضمن حاصل ہے نیت میں تعداد معین کرنے میں خطا نقصان دہ نہیں یہ مسئلہ بھی نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے صفحہ تین سو تیرہ پر لکھا ہوا ہے واللہ تعالی اعلم و رسول عالم ازب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب